میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب صبح جانی میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب صبح میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب صبح میرے اوس پیا جیلانی ہے محبوب صبح چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا چھوٹے دنیا کا دامن چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے چھوٹتی ہیں تو چھوٹے دنیا چھوٹے دنیا اس قدم نہ چھوڑیں گے اپنے گلے میں کا کپٹا اپنے گلے میں غوث کپٹا دامن نہ چھوڑیں گے جیلا لالی میرے غوث پیا جیلا لالی ہے محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلا لالی ہے محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلا لالی ہے محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلا لالی ہے محبوب بے سبحانی غوث کے در پر عمر گزاری عمر گزاری غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری ہم ہیں بھکاری غوث کے در پر عمر گزاری عمر گزاری غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری سے خود کو باندھا اس کھوٹے سے خود کو باندھا آس نہ چھوڑیں گے جیلانی میرے اوس پیا ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیا ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیا ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیا ہے محبوب سبحانی ولیوں نے دی ان کو سلامی کو سلامی اب دانوں نے کی ہے غلامی کی ہے غلامی ولیوں نے دی ان کو سلامی ان کو سلامی اب دانوں نے کی ہے غلامی اونچا رہے گا ان کا جھنڈا اونچا رہے گا ان کا جھنڈا غوث نہ چھوڑیں گے جیلانی میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی اوس قدم من کیسے چھوڑے کیسے چھوڑے جس موروح کا ناتا ان سے ناتا ان سے اوس قدم من کیسے چھوڑے سے چھوڑے جس موروح کا ناتا ان سے ان سے ٹھہرا دین کا رشتہ ان سے ٹھہرا دین کا رشتہ دامن نہ چھوڑیں گے جیلا میرے اوس پیل جیلا ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیل جیلا ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیل جیلا ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیل جیلا ہے محبوب سبحانی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گئے ہاتھ دیا گئے خود کو اجاگر بیچ دیا گئے بیچ دیا گئے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گئے ہاتھ دیا گئے خود کو اجاگر بیچ دیا گئے اب نہ کبھی چھوڑیں گے واللہ اب نہ کبھی چھوڑیں گے واللہ اس کا دامن نہ چھوڑیں گے جیلانی میرے اوس جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے اوس جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے اوس جیلانی ہے محبوب سبحانی میرے اوس جیلانی ہے محبوب بے سبحانی ووسے پاک کے چاہنے والو چاہنے والو ساتھ عبید کے مل کے کہہ دو مل کے کہہ دو دوسے پاک کے چاہنے والو چاہنے والو ساتھ عبید کے مل کے کہہ دو مرتے دم تک انشاءاللہ مرتے دم تک انشاءاللہ شاء اللہ دامن نہ چھوڑیں گے پیا جی ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیا جی ہے محبوب سبحانی میرے اوس پیا جی ہے محبوب سبحانی میرے اوسط پیا جی ہے محبوب سبحانی صبح